مطلب کیسے یہ سارا کچھ چھوڑ سکتا ہوں اور کیا مجھے کرنا چاہیے اور کیسے یہ سارا کچھ ٹھیک ہے جو مطلب اہل سنت کرتے ہیں یا اہل تشیح کرتے ہیں وہ وہ غلط کیسے غلط ہے مطلب میں مطلب اہل سنت ہوں اہل سنت چھوڑ کے میں اہل حدیث یا وہابی ہو جاؤں تو میں کیوں ہوں آخر اس میں کیا اچھی بات ہے مجھے کیا مطلب ملے گا یا اہل تشیح ہوں تو میں اس کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی شیخ یہ جو ہمارے بابا بیبا جی بات کر رہے ہیں نا یہ امجد بھائی کی آئی ڈی سے آتے ہیں امجد زیرو ٹو سکس سے اور جو ہے نا یہ ہمارے بھائی جماعت مسلمین سے تعلق ہے ان کا اور یہ جو ہے کئی دفعہ یہاں روم سے بھاگ چکے ہیں تو امجد بھائی اگر میں ٹھیک ہوں تو یہ آپ ہی کی آئی ڈی ہے جی امجد زیرو ٹو سکس تو ایسے لوگوں سے بات کرنا بیکار ہے ٹائم ضائع کرنا ہے اور کسی بھائی کا اگر کوئی سوال ہے تو وہ بھائی آ جائے تاکہ شیخ روم میں ہے تو ان سے مستفید ہو سکیں ہم یہ ہمارا ٹائم ضائع کریں گے اور جن بھائیوں کے سوالات ہوں گے وہ ڈسکشن ہو نہیں سکے گی بس شیخ میں نے یہی بتانا تھا کہ یہ کئی دفعہ بھاگ چکے ہیں روم سے بات کرنے ان سے فضول ہے یہ ان کو کچھ اثر ہونا نہیں ہے اور دوسرے بھائی بھی پریشان ہوں گے جی مائک فری آ جائیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھائی اگر آپ کو اہل حدیث ہونا ہے یہ جو سوال ہے جی جواز سلفی بھائی یہ کسی بھی جماعت کے ساتھ ہے ہم انہیں خندہ پیشانی کے ساتھ خوش آمدید کہتے ہیں اگر ان کا تعلق جو ہے جماعت الاحمقین فرقہ مسودیہ کے ساتھ ہے تو انشاءاللہ اللہ ہم کھلی پیشانی کے ساتھ انہیں خوش آمدید کہتے ہیں یہ کہتے ہیں اگر اہل حدیث ہونا ہو بھائی من اہل حدیث اور اسلام میں ہمارے نزدیک کوئی فرق نہیں ہے یہ مسلم کا دوسرا وصفی نام ہے جو صرف صالحین نے کتاب اللہ اور سنت رسول کے دلائل سے سمجھ کر رکھا ہے کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل انجیل کتاب کی طرف نسبت کی ہے رسول نے اہل القرآن کہا ہے تو کتاب کی طرف نسبت کرنا اللہ اور اس کے رسول کی سنت ہے محدثین حدسین محم اللہ نے باطل گروہوں کے مقابلہ میں آل الحدیث جو ہے وہ اپنا مصف رکھا ہے اور امام احمد ابن حنبل اور امام بخاری امام شافی اور اسی طرح امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنے آپ کو اہل حدیث کہا ہے اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ ہر وہ شخص جو حدیث کو ماننے والا ہے وہ اہل حدیث ہے اللہ کے راوی و آداب سامنے میں یہ بات موجود ہے تو بھائی سیدھی بات ہے قرآن اور حدیث جو ہے صلف صالحین کے جب منحج سے آپ سمجھیں گے تو آپ اہل حدیث ہیں کیونکہ تہتر جو گروہ ہیں وہ سب قرآن حدیث کی بات کرتے ہیں کوئی تقلید اور فقہ جو ہے اس رستے پر گامزن کرنے کی کوشش کرتا ہے کوئی حدیث کا انکار کرتا ہے کوئی پندرہویں صدی میں اپنے فہم کا پرچار کرتا ہے تو ہماری یہ آپ کے سامنے کھلی دعوت ہے کہ قرآن اور حدیث کو سلف صالحین کے اتفاقی فہم سے لینا یہ اہل حدیث ہے اور ہم اسی کے آپ کو دعوت دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اور رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے اپنے فرمان میں ہمیں اسی کا مکلف کیا ہے کہ صلف صالحین کے رستے پر چلتے ہوئے جسے سبیل المومنین کہا جاتا ہے آپ قرآن اور حدیث کی پیروی کریں یہی اہل حدیث ہونا ہے اور حمد تعالیٰ ہم منج اہل حدیث اور اسلام میں کوئی فرق نہیں سمجھتے ہاں آپ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ منج اہل حدیث اور اسلام میں پھر کوئی اگر آپ فرق نہیں سمجھتے تو دیگر جو فرقے ہیں کہ آپ ان کو کافر سمجھتے ہیں ان کی تکفیر کرتے ہیں تو بھائی تکفیر معین کرنے کا اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں اختیار نہیں دیا اور دوسری بات ہے کہ جو لا الہ الا اللہ پڑھنے والا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا معاملہ اللہ پر ہے تو جو لا الہ الا اللہ پڑھ کر ظاہر شاعر اسلام کی پابندی کرتا ہے تو اسلام کے کلمے کا فائدہ اٹھاتا ہے ہم اس کی تکفیر نہیں کریں گے میں مائک آپ کے لیے چھوڑ رہا ہوں آپ تشریف لائیں کھول کر بالکل دلے تکیا چھوڑ کر کھل کر جو بھی فرقہ مسعودیہ کے بارے میں جماعت المسلمین فرقہ مسعودیہ میں تو ناراض نہ ہوئیے گا میں اسے جماعت الحمقین کہتا ہوں احمقوں کی جماعت تو جماعت الحمقین فرقہ مسودیہ کے بارے میں جو بھی آپ کا کیونکہ یہ جو ان کے امام ہیں آ جہانی امام صاحب مسعود احمد بھی ایسی وہ باہر تناقضات میں ذات میں ہے ایک روایت کو اپنے مطلب میں صحیح کہتے ہیں اسی روایت کو دوسری جگہ پہ ضعیف کہتے ہیں یہ اس پر تیسری حوالے پیش کیے جا سکتے ہیں اور آپ کے علم میں یہ بھی اضافہ کرتا ہوں کہ روئے زمین پر جو قرآن مجید کا ترجمہ کیا ہے سب سے بدترین ترجمہ قرآن مجید کا فرقہ مسودیہ امام مسعود احمد نے کیا ہے کہ جس میں اللہ کی کلام میں جا بجا سب سے زیادہ بریکٹے جو ہیں سب سے زیادہ ایمان کو بگاڑنے والی جو باڑے ہیں وہ فرقہ مسودیہ کے امام نے اپنے ترجمے اردو زبان میں کیے تو میں مائک چھوڑ رہا ہوں آپ تشریف لائیں جرت کریں دلیری کریں اور دلیری جرت کے ساتھ ہمارے منج پر ہماری دعوت پر ہمارے مسلک پر اعتراض کریں جمہوریت کے والے سے کریں جہاد کے والے سے کریں بہت جو مجھے بہت خوشی ہوگی میں انشاءاللہ اپنا پروگرام جانے کا منسوخ کر دوں گا آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اللہ کی توفیق رحمت سے آپ مائک پر آ جائیں مہربانی جی شکریہ پاک پرور دگار کی قسم ایک تو وہ جس خبیص انسان کا امجد کا کہ پتہ نہیں کس کا آپ نام لے رہے ہو میں اسے جانتا تک نہیں ٹھیک ہے نہ میں نے نہ میں نے اس کی آئی ڈی کبھی دیکھی ہے ٹھیک ہے اس سے بڑی اور کوئی بات نہیں ہو سکتی دوسری اللہ پاک کی قسم میں اس یہ فرقہ مسودیا کا بھی مجھے پتا بھی نہیں ہے کہ یہ کیا ہوتا ہے آج پہلی دفعہ زندگی میں میں نے نام سنا ہے ٹھیک ہے جی آپ کے آپ کے آپ کے کیا نام ہے نہیں یار آپ لوگ ایسی باتیں کر رہے ہو یہ جی اس طرح سے اس طرح سے یار کوئی بھی آپ نے دین کا دین کے بارے میں بات کر رہے ہو کافر آئے ہیں آپ کے پاس کافر آ کے آپ سے سوالات کریں آپ اپنے آپ کو تیار رکھو اس لیے ٹھیک ہے کوئی بھی آئے آپ کے پاس آ کے سوال کرے آپ کو موسٹ ویلکم یار کیا پتا وہ آپ آپ کو جتنا زیادہ سے سوال کرے گا اس کے کے دل اندر پتا نہیں کتنی تڑپ ہے ایک منٹ ٹھہرو یار ابن تم پلیز اچھا میرا سوال یہ ہے کہ دیکھیں آج کل ہمارے اندر یہ بہت ساری ڈسپیوٹ چل رہی ہوتی ہیں یہ حدیث ضعیف ہے یہ حدیث ایسی ہے تو کیا ہم حدیث مطلب جو حدیث ہیں ہیں ان کا یہی قانون ہے نا کہ بھائی ہم اس کا جو جس نے بندے نے بیان کی ہے حدیث پھر اس کا دیکھتے ہیں کہ اس کا اوپر کی اس نے کس سے سنی اس نے کس سے سنی اور کس طرح سے مطلب اس حدیث کا پورا ایک شجرا نصب وہ سننے والے کا دیکھا جاتا ہے اگر آپ مطلب غور کریں تو تو میں نے ایک اور سوال آپ سے کیا تھا اور لکھ کے کیا تھا کہ مطلب آپ کے نزدیک امام کون کون سے ہیں ٹھیک ہے یہ پہلے بتائیے گا پھر اس کے بعد حدیث پہ گفتگو کریں گے مائک فری فار یو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہمارے نزدیک صرف صالحین میں سے جتنے بھی باشرہ لوگ ہیں وہ امام ہیں صحابہ کرام تمام کے تمام ہمارے امام ہیں تابعین ہمارے امام ہیں تابع تابعین ہمارے امام ہیں آئمہ محدثین ہمارے امام ہیں اور موجودہ دور میں ہمارے جو دین کے امام ہیں وہ بھی بحمد تعالیٰ موجود ہیں حافظ ثناء اللہ بدنی صاحب ہے حافظ عبد المنان صاحب ہیں اسی طرح ہمارے جو جماعت کے امام ہیں ساجد میر صاحب تو جو بھی باشرہ شخص شریعت پہ چلنے والا ہے لوگوں کی رہنمائی کرنے والا ہے ہم اسے دین کا امام سمجھتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ حدیث کا جو شجرہ نصب ہے یہ جو آپ ابھی فرما رہے ہیں تو آپ جو اصل سوال کرنا چاہتے ہیں وہ اصل سوال مائک پر آ کر کریں کہ کیا حدیثوں کے معاملہ میں آپ کے سینا میں کوئی کھٹکا ہے کوئی بل ہے تو آپ مائک پر آئیں ان شاء اللہ رحمان ضرورت حدیث پر بات ہوگی وہ جیت حدیث پر بات ہوگی اور پھر جو اسماور اجال کا سلسلہ ہے تصحیح اور تذیف کا فن یہ تو دین تک پہنچنے کا ذریعہ ہے جس طرح قرآن مجید تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے اسی طرح رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کے اس تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے تو آپ مائک پر آئیں جو اصل آپ کا سوال ہے بیپا جی وہ کریں میں نے سے امام کے بارے میں پوچھا تھا اصل سوال کیا اور آپ نے اس کے بارے میں مجھے جواب بھی دیا کافی لمبا چوڑا جواب دیا اور آپ نے مجھے بتایا کہ کون کون سے امام ہے اور آپ کے نزدیک کیا ہے اماموں کی ڈیفینیشن کیونکہ آپ اہل اہل حدیث ہیں پتہ نہیں یہ حدیث آپ مانتے ہیں یا نہیں مانتے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور اس کا مفہوم کچھ ایسے ہے میں آپ کی طرح سے عالم تو نہیں ہوں لیکن ایک میں ہاں جی سنیے گا پلیز تو میں اس طرح سے عالم تو نہیں ہوں لیکن یہ ہے کہ یہ حدیث ہے کہ جی میرے بعد بارہ امام ہوں گے بارہ خلفا ہوں گے جو قریشی ہوں گے تو اس بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کیا کہتے ہیں اس بارے میں کہ حدیث ضعیف ہے یا ہے ہی نہیں ہے تو یہ کیا ہے باقی امام ابو حنیفہ امام احمد بن مالک امام امام مالک امام احمد بن حنبل امام شافی یہ جو چاروں ہیں یہ تو ٹھیک ہے لیکن یہ ہے کہ یہ جو بارہ خلفاء کا ذکر کیا گیا اگر یہ حدیث آپ مانتے ہیں تو یہ کون کون سے ذرا اس بارے میں روشنی ڈالیے گا مائک فری ہے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ جی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو بارہ خلافا والی حدیث ہے اسے ہم تسلیم کرتے ہیں اس کی صحت کو ہم مانتے ہیں لیکن یہاں پہ لفظ خلیفہ ہے خلیفہ جو ہے یہ فرضی اور دیوار پر لکھا ہوا نوشتہ اس چیز کا نام نہیں ہے یہاں غار میں چھپنے کا نام خلافت نہیں ہے خلافت ہے کہ زمین پر اللہ کے نظام کو قائم کرنے والا جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اور اسی طرح حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ جی مائک لیں آپ جناب ماشاء اللہ جی حافظ صاحب میں نے میں نے یہی سوال تھا اور آپ نے میری یہ حدیث کو مطلب کہ میں اسٹوڈنٹ ہوں اس کے باوجود آپ نے میری یہ حدیث کو مانا کہ بھائی یہ حدیث جو میں نے حدیث کا مفہوم بیان کیا یہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کی صحت کو آپ نے مان لیا جب چونکہ آپ نے اس کو مان لیا تو وہ مجھے بارہ گنوا سکتے ہیں آپ کہ وہ بارہ کون ہے میں تو وہ بارہ گنوا سکتا ہوں آپ مائک پہ آئیے میں مائک آپ کے لیے فری کر رہا ہوں اور آپ مجھے وہ بارہ گنوائیے کہ جو وہ بارہ چلے خلیفہ ہی صحیح وہ بارہ کون سے ہیں میں مائک فری کرتا ہوں جی گزارش یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ دین غالب رہے گا جب تک بارہ خلفاء قریشی ہوں گے اب اس حدیث کو تو ہم تسلیم کرتے ہیں سوال آپ کا یہ ہے کہ آپ وہ بارہ گنوا دیں تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حدیث آپ مائک پر آ کر پوری پڑھیں اور پھر بارہ گنوائیں کیونکہ میں نے جب گنوائے تو پھر آپ نے بھاگ جانا ہے کیونکہ آپ کے جو خلافہ ہیں جن کو آپ امام تسلیم کرتے ہیں یا سمجھتے ہیں کسی ایک کے دور میں بھی دین غالب نہیں رہا بقول آپ کے چھپے رہے بھاگے رہے دشمن ان پر غالب رہے تو برائے مہربانی وہ جو بارہ خلافا والی حدیث ہے وہ سب سے پہلے آ کر پوری پڑھے کہ دین غالب رہے گا جب تک بارہ قریشی خلافا ہوں گے تو آپ کی کتابوں کے سینکڑوں حوالے موجود ہیں کہ امامیہ اس ناشریہ جو ہے وہ مغلوب ہے آپ کے آئمہ کو زہر دے کر شہید کیا گیا بقول آپ کے اسی طرح علی رضی اللہ تعالیٰ نو وہ بھی مغلوب تھے خلاف نعوذ باللہ غاسب و ظالم تھے آپ کے نزدیک غالب تو وہ بھی نہ ہوئے اسی طرح حسن بھی غالب نہ ہوئے حسن نے اپنے چچا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر ان کی بیعت کر لی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا زین العابدین ہے امام باقر ہے جعفر ہے کاظم علی رضا علی تقی علی نقی حسن عسکری اور آپ کے بارہویں امام ہیں تو سب سے پہلے وہ پوری حدیث بھی باجی آپ مائک کر آ کر پڑھے تاکہ وہ پوری حدیث پڑھنے کے بعد جو آپ نے بارہ نام لینے تھے وہ میں نے تو لے دیے اور پھر انشاءاللہ وہ بارہ خلافا جو ہے وہ میں گنواؤں گا کہ بارہ خلافا تک جو دین ہے وہ غالب رہا ہے جن میں پہلے ابو بکر ہے دوسرے حضرت عمر ہے تیسرے حضرت عثمان ہے چوتھے حضرت علی ہے پانچویں حسن ہے چھٹے معاویہ ہیں اور ان شاء اللہ الرحمان چھ جو ہے وہ میں آئندہ گنوا دیتا ہوں آپ ذرا مائک پر تشریف لا کر وہ پوری جو حدیث ہے اسے کوٹ کر دیں تاکہ یہ پتا چل جائے کہ اصل حدیث کا مفہوم کیا ہے اصل حدیث کا مطلب اور معنی کیا ہے اس کے جو سری الفاظ ہیں وہ کیا ہے کہ دین غالب رہے گا جب تک بارہ قریشی خلافا ہوں گے تو اگر اس حدیث سے مراد آپ اپنے بارہ امام لیتے ہیں تو پہلے امام سے لے کر بارہویں تک آپ غلبہ اپنا ثابت کر دیں دین کا غلبہ ثابت کر دیں شیت کا غلبہ ثابت کر دیں یار شیت یا سنی یا وہابی میں ان چیزوں کو نہیں مانتا میں آپ سے صرف یہ کہہ رہا ہوں میں اسٹوڈنٹ ہوں اور آپ نے میری اس حدیث کے تو آپ بحث ہی نہیں رہی کیونکہ آپ اس حدیث کی صحت کو مان چکے ہیں شیخ صاحب میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ چھ گنوا رہے ہیں آپ اس کو کم از کم جو ہے نا ایک دفعہ سے ایک دفعہ وہ چھ کی بجائے بارہ پورے گنوا دیں تاکہ میں میں شیوں میں بھی بیٹھا ہوں جا کے وہ جو شیعے کہتے ہیں کہ جی یہ والے بارہ ہیں ٹھیک ہے میں اہل حدیث میں بھی بیٹھ کے سننا چاہتا ہوں کہ وہ کون سے والے بار ہیں جو اہل حدیث کی روح سے وہ کون سے والے بار ہیں ٹھیک ہے خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ میں اللہ پاک مجھے معافی دے میں کوئی ایسی گستاخی یا کوئی ایسی بات نہیں ہے میرے ذہن میں حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں یا حضرت عمر کے بارے میں یا حضرت عثمان کے بارے میں اور جو آپ سمجھ رہے ہیں نا ویسی کوئی بات نہیں میں صرف اسٹوڈنٹ ہوں اور میں صرف حق کی تلاش میں ہوں ابن داؤد جی آپ ذرا ہینڈ نیچے کریں میں اپنے کیا کہتے ہیں شوکانی شیخ صاحب سے بات کرتا ہاں تو میں جو ہے نا ان سے بات کرنا چاہتا ہوں تو یہ مجھے چھ آپ نے گنوائے ہیں باقی چھ بھی ذرا گنوائیے گا پلیز مائک فری ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان شاء اللہ آواز آ رہی ہوگی آواز آئیے بتلا دیں دیکھیں بیبا جی بھائی آپ نے کہا کہ آپ شیوں کے ساتھ بیٹھے ہیں اچھی بات نہیں چلے بیٹھے لیکن بڑا اچھا ہوا کہ آپ حدیث کی بات ہو رہی اور آپ اہل حدیث کے درمیان بیٹھے ہیں حدیث کا صحیح معنی صحیح مطلب صحیح مفہوم یعنی کہ حدیث کی علم حدیث جو ہے اس وہ روایت الحدیث سے ہو مستمین حدیث ہو یا درایت الحدیث ہو یہ آپ کو اہل الحدیث کے ہاں ملے گی الحمد ہمارے شیخ یہاں موجود ہے وہ آپ کو بیان کریں گے آپ نے جو حدیث بیان کی ہے سب سے پہلے آپ اس حدیث کو پڑھ لیجئے بیوا جی مائک پر آئیے اس کو پڑھ لیجئے اس جو حدیث آپ سے آپ نے کیا آپ آپ مان گئے دیکھیے بیوا جی یہ مان گئے وہی میں کہنا تھا ایک بات عرض کرنی تھی آپ سے یہ مان گئے کیا مطلب ہم تو مانتے ہیں میرے بھائی صحیح بخاری کی حدیث ہے جس پر امت کا اجماع ہے تو ہم سے اس کو مانتے ہیں اب یہ آپ کو ابھی پتا چلا ہے کہ اہل الحدیث کو مانتے ہیں تو یہ آپ کی کمل بھی تھی انشاءاللہ دور ہو گئی اور آئندہ کبھی ایسی بات نہیں کرو گے انشاءاللہ ٹھیک ہے تو بینا جی اب آپ سے التماس ہے کہ آپ اس حدیث کو پورا پڑھ دیجئے پہلے سب سے پہلے اس حدیث کے الفاظ پڑھ دیجئے جی، جی، مائک آپ کے لیے بات کو نہیں ابن داؤد جی بات جو ہو رہی ہے اس کے اوپر بات ہونے دو آپ کے شیخ صاحب نے عرض کیا ہے بلکہ فرمایا ہے کہ مجھے آپ کی حدیث کی صحت سے کوئی اعتراض نہیں ہے بات ختم ہو گئی اس کے بعد میں نے یہ سوال کیا ایز اے اسٹوڈنٹ یار میں میں میں ان ان سے سے اہل حدیث ہونا چاہتا چاہتا ہوں ہوں پوچھنا کہ بتائیے آپ کے نزدیک وہ بارہ کون ہے وہ چھ گنوا کے نیچے بیٹھ گئے ہیں سوچ میں بڑھ گئے ہیں کبھی آپ میرے سے کوئی سوال کر رہے ہیں کبھی میرے سے کوئی سوال کر رہے ہیں مجھے یہ بتائیے کہ کم از کم مجھے یہ تو پتا چلے کہ وہ کیا کہتے ہیں ہاں مجھے یہ تو بتائیے کہ وہ بارہ کون سے ہیں مجھے پتا تو چلے کہ یار آخر بات کیا ہے آؤ جی شیخ صاحب مائک فری یو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ با جی دیکھیں ہم بحمد ہی تعالی اس حدیث کو تسلیم کرتے ہیں اور جب آپ نے بارہ والی حدیث کا جز پڑا تو میں نے مائک پر آ کر کہا کہ بحمد ہی تعالی ہم اس حدیث کو تسلیم کرتے ہیں اب آپ اگر پوری حدیث پڑھ دیں آپ پوری حدیث پڑھیں گے تو آپ کو یہ پتا چل جائے گا کہ رافضیت کا امامیہ اس ناشریہ کا اس حدیث کے ساتھ دور کا بھی کوئی تعلق نہیں کیونکہ اس حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دین غالب رہے گا جب تک بارہ قریشی خلافہ ہوں گے تو شیعہ امامیہ اس ناشریہ اس حدیث کو اپنے بارہ آئمہ پر فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس میں وہ پوری طرح اور بری طرح ناکام ہے کیونکہ اس میں غلبہ دین کا بارہ خلافا کے ساتھ تسلسل کے ساتھ تعلق ہے کہ جب تک بارہ خلافا قریشی ہوں گے بعد دیگرے تو دین غالب رہے گا اب بیبا جی آپ غلبہ دین والی بات کو نظر انداز کر رہے ہیں میں انشاءاللہ شاء اللہ مائک پر آ کر بارہ اپنے خلافا کے نام لوں گا کیوں کہ ہم تو یزید راہ اللہ کو امیر المسلمین مانتے ہیں ہم تو اس کی جو خلافت ہے اس کا انکار نہیں کرتے وہ قریشی بھی ہے اور خلیفہ بھی ہے انشاءاللہ اللہ وہ تو ہم اللہ کے فضل و کرم سے بات کریں گے یہ نام میں نے آپ کو دے دیا ساتواں پہلے چھ تھے اب ساتواں ہو گیا ہے کیونکہ ہم اس کو امیر کیوں نہ مانے جس کو نبی کی جماعت نے امیر مانا ہے تو برائے مہربانی صرف آپ سے یہ گزارش ہے جیسے آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ آپ تحقیق کرنا چاہتے ہیں آپ طالب علم ہیں تو جناب والا جی جی ان شاء اللہ آپ مروان پر بھی برسیں آپ آئیں تو صحیح آپ بات تو کریں ہم یہ نہیں کہتے ہیں جو حدیث ہے پہلے آپ اسے پوری حدیث کو پڑھیں کہ غلبہ دین کا تعلق تعلق جو ہے وہ بارہ قریشی خلافا کے ساتھ ہے تو برائے مہربانی انشاءاللہ شاء اللہ یک دیگرے وہ بارہ قریشی خلافا جو ہیں وہ میں گنواؤں گا آپ جو ہے اللہ کی توفیق رحمت سے مائک پر تشریف لائیں جیسے کہ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے صرف یہ بتا دیں صرف آپ سے یہ گزارش ہے کہ جو حدیث کا مکمل متن ہے کیا آپ کو اس سے اتفاق ہے مکمل متن جو حدیث کا ہے آپ اس سے ایگری کرتے ہیں آپ یہ مائک پر آ کر صرف ایک دفعہ کہہ دیں کہ جی جی آپ آ جائیں مائک پر آ جائیں او میرے بھائی میں نے کہا مجھے آپ کی ہر بات سے اتفاق ہے سوائے یزید کو جب آپ نے یہ ساتویں کا نام لیا اس وقت نہیں باقی آپ کہتے ہیں کہ بارہ قریشی خلفا ہوں گے اور دین پہ ان کی پوری گرفت ہوگی مانتا ہوں میں آپ جو آپ مجھے میں آپ کی طرح سے عالم نہیں ہوں میں آپ کی طرح سے سمجھ آئی ہے میں آپ کی طرح سے پڑھا لکھا نہیں ہوں میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں جو تلاش میں ہوں کہ یار یہ مسئلہ کیا ہے یہ کیوں شیعہ سنی اہل حدیث ہیں یہ کیا وجہ ہے کہ یہ کون سی ایک ایسی جماعت ہے جو بالکل صحیح راہ پہ ہے میں اس جماعت میں شامل ہونا چاہتا ہوں میں اپنے آپ کو وہی کہلوانا چاہتا ہوں ٹھیک ہے میں انہی کے طریقے پہ عمل کرنا چاہتا ہوں لیکن وہ کوئی ثابت تو کرے مجھے میں جس سے بحث کرتا ہوں کوئی میرے پہ شیعہ کا بلیم لگا دیتا ہے کوئی میرے پہ سن شیعہ کے پاس جاتا ہوں وہ میرے پہ سنی کا بلیم لگا دیتا ہے مجھے بتاؤ کہ میں حق ڈھونڈنے کہاں جاؤں ٹھیک ہے بچوں والی بات کر رہے ہو یار آپ جو حدیث کہتے ہو جس طرح کہتے ہو میں مانتا ہوں انہی کا غلبہ ہوگا انہی قریشی کا غلبہ ہوگا مجھے گنواؤ تو صحیح کہ وہ بارہ کون سے ہیں مائک فری ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بیبا جی بڑے افسوس کی بات ہے کہ آپ مجھ پر وہ بات منسوب کر رہے ہیں جو میں نے نہیں کہی کہ ابھی آپ حدیث کا وہ مکمل متن پڑھے پھر یہ جو حدیث کا مفہوم آپ سمجھے بیٹھے ہیں نا کہ حق پر وہ بارہ ہوں گے حق پر وہ بارہ ہوں گے ان کا ہی غلبہ ہوگا نہ ان کے غلبے کی بات میں نے کی ہے یہ آپ نے میری طرف منسوب کر دی ہے حق پر وہ ہوں گے جو حدیث کا متن ہے بس وہ پڑھے آپ نے کہا میں مانتا ہوں ہم تقیہ کی دنیا کو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں آپ سے یہ بیبا جی گزارش ہے کہ آپ نے وہ حدیث کہاں کہیں سے سنی ہوگی نا پڑھی ہوگی نا تو برائے مہربانی وہ جو پوری حدیث ہے وہ مائک پر آ کے اس کا متن پڑھے مائک پر آ کر بیبا جی اس کا متن پڑھے ہمیں خوشی ہے ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں کہ آپ طالب علم ہے تحقیق کرنا چاہتے ہیں کوئی آپ کو شیعہ کہتا ہے کوئی آپ کو سنی کہتا ہے آپ جائیں تو کدھر جائیں جناب ہم کہتے ہیں آپ قرآن اور حدیث کی طرف آ جائیں ابو بکر عمر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف آ جائیں سیدہ کائنات حبیبہ تو حبیب اللہ زوجہ تو رسول اللہ سید عائشہ رضی اللہ تعالی انہا کے روحانی فرزند اور بیٹے بن جائیں اور ان کو اپنی ایمانی ماں تسلیم کر لیں آپ اس رستے پر آئیں تو ہم کہتے ہیں اب سنے حدیث سن لیں بیبا جی حدیث کیا آتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو عربی الفاظ ہیں ان کا سلیس ترجمہ اور مانا کر دیتا ہوں جی جی ماں تسلیم کرتے ہیں ماشاء اللہ آپ ان کا ایمان بھی تسلیم کرتے ہیں بیبا جی سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آپ جنتی مانتے ہیں آپ سید عائشہ کو ام علی مانتے ہیں آپ لکھ دیں ٹیکسٹ میں لکھ دیں سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی ایمانی ماں ہے یہ ٹیکسٹ میں لکھ دیں یا مائک پر آ کر جی مائک مائک لے لیں ہمیں خوشی ہو جائے گی آپ کھل کر جو ہے وہ سامنے آ جائیں گے کہ سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمانی ماں ہے جی دے دیتے ہیں کیونکہ آپ نے حضرت ابو بکر صدیق کہا ہے لیکن رضی اللہ تعالیٰ نہیں کہا حضرت عمر کا ہے رضی اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا تو آپ جو ہے آپ جو ہے وہ برائے مہربانی مائک پر آئیں اور مائک پر آ کر پہلے وہ حدیث کا متن پڑھ دیں تاکہ آپ اگر تحقیق کرنا چاہتے ہیں کیونکہ میں جب تک آپ اس متن حدیث کو ٹھیک سے الفاظ کے ساتھ تسلیم نہیں کریں گے دوسرا آپ کر یہ کہہ دیں کہ سید عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سید اللہ علی رضی اللہ تعالی انہو کی ایمانی ماں ہے تو انشاءاللہ ہمیں پتا چل جائے گا کہ آپ کا شیعہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں جی مائک پر آ جائے اور میرے بھائی مجھے جو مفہوم آتا تھا وہ میں نے بتا دیا اور آپ کو اس بارے میں بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں یہ بحث اہل تشیح سے جا کے کرتا ہوتا ہوں کہ بھائی مجھے یہ بتاؤ کہ اگر بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ لوگ غلط کہتے ہو ٹھیک ہے جی اگر انہیں خدا نخواستہ خدا نخواستہ ناؤز باللہ لٹ سے اگر انہیں غلط مان لیا تو اس طرح تو آپ قرآن پاک کو جو ہے نا جٹلا رہے ہو قرآن پاک میں جب آیا کہ یہ آپ کی مائیں ہیں ٹھیک ہے امہات المومنین کے با... مومنین ہے اچھا اگر آپ خدا نخواستہ آپ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہو نہیں نہیں قرآن جھوٹ نہیں بولتا ایک طرف آپ یہ کہہ رہے ہو کہ قرآن جھوٹ نہیں بولتا دوسری طرف پھر یار آ, اس کے باوجود اگر آپ حضرت عائشہ کے مطلب کسی بھی اس پہ شک کر رہے ہو میرے عقیدے کے مطابق تو آپ قرآن کو بھی صحیح مان رہے ہو حضرت عائشہ کو اس کے باوجود نہیں صحیح مان رہے تو آپ رسول کے اوپر شک کر رہے ہو کہ کیا وہ رسول کی بیوی نہیں تھی یار یہ چیزوں سے میں بہت اوپر جا چکا ہوں آپ میری سوچ نہیں سمجھ سکتے آپ مجھے صرف ان بارہ کے نام بتائیے شیخ صاحب آپ مجھے ان بارہ کے نام گنوا دیجیے اور میں نے جیسے عرض کیا میں میں نے مجھے حدیث کا میں جو ہے وہ اسٹوڈنٹ نہیں ہوں میں نے جو حدیث کا مفہوم مجھے پتا تھا وہ میں نے آپ کو بتایا اور اس اس نے نے آپ کو صحت کو مان لیا اب اس بات کو طول دینے کا تعلق ہی نہیں بنتا مجھے آپ کہیں میرے نزدیک جو بارہ مطلب خلفاء ہیں جن کو میں ابھی تک مانتا ہوں آپ بتا میں آپ کو بتا دیتا ہوں مائک پہ ٹھیک ہے اگر ٹھیک ہے اگر آپ کو جو ہے نا آپ اتنا تردد کیوں کر رہے ہیں یار ان بارہ کے بتانے میں کوئی ایسی بتا مسل مطلب تو نہیں ہے دیکھیں بارہ اماموں کو میں تو وہ وہ جو حدیث ہے وہ میں بارہ اماموں کے بارے میں سمجھتا ہوں ٹھیک ہے اپنے بارہ کاش مجھے کاش کاش مجھ جیسے گناگار کو ان کی قربت نصیب ہو جائے ٹھیک ہے کاش وہ مجھے اپنا بنا لیں ٹھیک ہے اچھا جی بتاؤ اپنے بارہ بتا دو جن کو میں بارہ بارہ امام مانتا ہوں بارہ امام ہے میرے نزدیک ٹھیک ہے جی حضرت علی حضرت امام حسن حضرت امام حسین حضرت امام زین العابدین حضرت امام محمد باقر حضرت امام جعفر صادق حضرت امام موسا کاظم حضرت امام علی رضا حضرت امام محمد تقی حضرت امام علی نقی حضرت امام حسن عسکری حضرت امام محمد مہدی علیہ السلام ٹھیک ہے جی یہ سب کے ساتھ علیہ السلام یہ بارہ ہیں جی میرے نزدیک آپ کے نزدیک کون سے بارہ ہیں مائک فری السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی جی ماشاء اللہ بحمد ہی تعالی ہمارے جو ساتھیوں کا گمان ہے وہ یقینی صورت میں سامنے آ گیا کیونکہ آپ نے کہا میں تو شیعہ نہیں میں تو وہابی نہیں میں تو سنی نہیں اور یہ کل ٹو شیرک بھائی کو یار انوائٹ کر لیں گے مجھے پی ایم کر لیں برائے مہربانی کو انوائٹ کر لیں تو بیپا جی ابھی آپ نے جو بارہ نام لیے ہیں اپنے خلافا کے وہ آپ کے پکے رافضی امامی اسناشری ہونے کا بین ثبوت ہے اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ اگر آپ واقعی حق کے طالب ہیں اور آپ واقعی اصل اسلام پر چلنا چاہتے ہیں تو مائک پر آ کر کہہ دیں کہ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا رضی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سید علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمانی ماں ہے تو یہ بھی آپ کو کہنے کی توفیق نہیں ہوئی حدیث کا متن بھی آپ نہیں پڑھتے پھر ایک بھائی نے یہ ابن تیمیہ بھائی نے لکھا کہ اپنے بارہویں کا نام ہی بتا دو تو آپ نے بارہویں کا نام بھی نہیں لیا تو جناب وہ کون سی آیت اور حدیث ماشاء اللہ آپ تک پہنچی ہے کہ جس سے آپ نے اس حدیث کا مزداق شیعہ کے بارہ آئمہ کو سمجھ لیا ہے تو بے ہی تعالی ہم تو جو ہمارے بارہ قریشی خلافا کے جن تک دین غالب رہا ہے غلبہ دین کا تسلسل بارہ قریشی خلافا کے وجود کے ساتھ ہے حدیث میں یہ لفظ نہیں کہ وہ بارہ غالب ہوں گے حدیث میں یہ لفظ نہیں ہے کہ حق ان بارہ کے ساتھ ہی ہوگا جو اصل حدیث کے الفاظ ہیں صرف وہ ہی پڑھیں حدیث سے انحراف نہیں ہم کرنے دیں گے یہ اہل حدیث کا روم ہے تو بیبا جی جی جی یہ آپ نے بی بی عائشہ کہا ہے کوئی بھی جو حلال زیادہ ہے وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں بی بی کے لفظ نہیں کہتا آپ کے علم میں یہ بات ہوگی جی جی یہ آپ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق جو بی کے لفظ ہیں یہ پوچھے ابن داود بھائی ذرا آپ مائک پر آ جائیں انشاءاللہ ہم گنواتے ہیں ہم تو منکر نہیں ہیں میں نے تو جو سب سے خطرناک نام آپ کے نزدیک تھا جس سے آپ کو بڑی چر ہے یزید بن معاویہ کہ یزید تو وہ ہے کہ اس کے نام کے بغیر تو جو شہدائے کربلا ہے وہ بھی پورے جو شہدائے کربلا کے نام ہے بیبا جی وہ بھی جا کر دیکھو ان میں یزید رحمہ اللہ کے نام پر کئی آپ کو اسمان ملیں گے تو برائے مہربانی ہم تو انشاءاللہ شاء الرحمان جن بارہ خلافا تک دین کو غالب سمجھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشین گوئی کے مطابق ہم سینوں میں ان کے نام محفوظ ہیں انشاءاللہ ہم بتائیں گے بلکہ مستدر کے حاکم میں امام حاکم رحمہ اللہ نے ان بارہ خلافا کے نام باقاعدہ اس حدیث کی شرح اور تشریح میں لکھے ہیں انشاءاللہ ہم وہ بتائیں گے اس سے کوئی اعراض نہیں ہے تو ابن دابود بھائی آپ مائک پر آ جائیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان شاء اللہ آواز آ رہی گی اب بیبا جی سے بھائی سوال کیا جائے جناب آپ دلیل دیں کہ آپ جو ماتم کرتے ہیں اس کی کیا دلیل ہے یہ کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہیں میں قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دلیل ہوگی تو کہتے ہیں کدھر کی اینٹ کدھر کا توڑا بھان متی نے کمبا جوڑا میرے بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے آپ کا ماتم ثابت نہیں ہوگا اسی طرح اس حدیث سے آپ کے بیارہ اماموں کی امامت ثابت نہیں ہوتی اسی لیے ہم آپ آپ پڑھ یہ میں آپ کو حدیث دے دیتا ہوں اور اگر آپ پڑھ سکتے تو پڑھ لیجئے میرے بھائی جی یہ یہ لیجیے جناب یہ حدیث ہے میں نے نکالی اس سو کتاب الحکام سے صحیح بخاری کے صحیح بخاری کتاب الحکام یعنی یعنی حکومت اور قضا کے بیان میں اب مجھ کو یہ بتائیے کہ جو آپ نے بارہ گنوائے ہیں ان میں سے حکومت کتنے نے کی ہے الفاظ یہاں پر ایمان کے نہیں ہیں الفاظ کیا ہیں الفاظ سے شعبہ ان عبد المالک سمیت سمیت جابر بن سمرہ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول یقون اسرا اشرا امیرن کیا ہے یقون اسرا اشرا امیرن اب مجھ کو بتلائیے آپ کے بارہ میں سے امارت کتنوں کے ہاتھ میں آئی ہے بیبا جی بتلائیے کہ اب یہ جو بارہ ہے آپ نے گنوائے ان میں سے کتنوں کے ہاتھ میں ہمارا تائیے آئیے ذرا یہ گنوا دیجیے آپ عمارت ثابت کر دیجیے ان میں سے بارہ کی ہم ان کو مان لیں گے اس حدیث کا مزداق نہیں دو کے دو کے دو کے ہاتھ آئیے نہیں نہیں بیوا جی ہاں، یہ جی ہاں، کرے ذرا تو آپ بتلائیے ہمارا بتلائیے ان کی بیوا جی یہ دس دس کے ہاتھ میں تو ہمارا گنوا جا رہی ہے آپ نے جو گنوائے وہ کیسے امیر ہو گئے اور یہ امیر کا مطلب امام کب سے ہونے لگ گیا بھائی بھائی جی یہ بھی تو بتلائی کہ امیر کا مطلب امام کب سے بارہ گنوائے ہیں ان کو اس کا اس حدیث کا مسداق ثابت کر کے بتلا دیجیے آپ جی بالکل مائک دے رہا آپ کو آپ نے یہ جو آپ نے بارہ گنوائے بتلائیے گا کہ خلافت یہ امارت یہ احکام ان کے ہاتھوں میں ان کے پاس کن کن کے پاس رہے جی مائک فری یہ حکومت کہاں رہی یہ حکومت کا پھر آ جائے جناب مائک چھوڑتا ہوں آ جائیے اب ذرا ان بارہ کو ذرا ثابت کیجیے گا <coughs> السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اچھا بہرحال میرے سلام کا تو کسی نے بھی جواب نہیں دیا یہاں پہ بہرحال اچھا سنیے گا پلیز چھوڑیں اب چھوڑیں میری بات سنیں میری بات سنیں میں مان گیا کہ جی آپ آپ ٹھیک ہیں آپ اتنا تردد کیوں کر رہے ہیں اپنے بارہ امام جو وہ ہیں وہ امیر ہیں وہ بارہ وہ جو قریشی بارہ ہیں ان کو گنوانے میں آپ کے شیخ صاحب بھی اور آپ بھی یار مجھے کسی نے میں مان گیا کہ مجھے کسی نے غلط گائیڈ کیا تھا آپ بتائیں کہ آپ کے نزدیک کون ہے وہ بارہ آپ وہ بارہ بتانے میں آپ کو اتنی پریشانی کیوں ہے ٹھیک ہے ہو سکتا کہ آپ لوگ بھی مسلمان شیخ صاحب آپ مسلمان ہو جائیں جو آپ ان کو بارہ ان بارہ کو ماننا شروع کر دیں ٹھیک ہے مائک میں فری کر رہا ہوں اور مجھے ان کے نام بتائیں اتنی پریشانی اگر وہ اتنے ہی حق پہ ہیں تو ان کا پہلی دفعہ نام لیں جیسے میں نے اپنے بارہ کا پہلی دفعہ نام لیا آپ کیوں نہیں لے رہے ان کا نام ان کا نام لیں مائک پہ آئیں ہاں میں آپ کو بتاؤں گا میں آپ کو پرسوں بتاؤں گا میں آپ کو کال بتاؤں گا میں یہ کروں گا میں وہ کروں گا یہ کیا طریقہ یار ان کے نام بتاؤ مجھے مائک فری ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بیبا جی صاحب آپ پہلے اس بات کا اعلان کیجئے کہ آپ نے جو بارہ نام بتلا ہے وہ اس حدیث کے مسداق نہیں پھر ہم بتلائیں گے کہ اس حدیث کی درایت کیا ہے انشاءاللہ شاء اللہ تعالی آپ آئیے اور سب سے پہلے یہ بتلائیے یہ اعلان آپ جو بنام گنائے ہیں وہ اس حدیث کے مصداق نہیں ہے ان میں سے بارہ تو بارہ بارہ تو بہت دور کی بات بارہ کجا دو کے علاوہ کسی کوئی امیر ہی نہیں بنا آپ کا مطابق کیا مطلب ہے بھائی آپ پر وہی نازل ہوتی ہے کیا آپ اپنا نیا اپنا دن نیا گڑا ہوا ہے بالکل یہ بات الگ ہی بالکل کہ رافضیوں نے اپنا دن الگ ہی گڑا ہوا ہے یہ بات ہی ہے آپ کے مطابق نہیں چلے گا اس حدیث کے مطابق ہے یا نہیں یہ بتلائیے اور ثابت کیجئے لوت اور شرا کی کے دلائی سے اب آپ کہتے نا خیرت کا نام جنو رکھ دیا جنو کا خیرت جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے تو ایسا کام نہیں چلے گا آپ نے امیر امیر ثابت کرنا ہے بارہ کو نہیں کر سکتے اعلان کیجئے کہ آپ کا عقیدہ باطل آپ آپ اس اس حدیث کے مستحق نے جب بارہ گنوائے وہ نہیں ہے پہلے اس کا اعلان کیجئے پھر ہم بتلاتے ہیں کہ اس کے اندر کتنے نام آتے ہیں کیوں آتے ہیں کیسے آتے ہیں مائک آپ کے لیے یار اتنی شرمندگی کیوں ہے آپ کو اپنے بارہ آپ کے جو امیر ہیں وہ بارہ گنواتے ہوئے مجھے جو کچھ بتایا گیا یا میرے ذہن کے مطابق تو میں مجھے یہ پتا ہے آپ مجھے بتائیں کہ بھائی جان آپ آپ کے مطابق یہ ایسے نہیں ہے یہ ایسے ہے یہ والے بارہ ہیں ان بارہ کو آپ مانو اور ان بارہ کو اس وجہ سے مانو ٹھیک ہے آپ مطلب اہل حدیث ہیں حدیث کا صحیح طریقے سے مطلب بتائیں میں نے اگر فرض کریں آپ کو آ کے بتایا تو آپ میرے سے یہ بحث کریں گے میں کہیں جا رہا ہوں کہ میں آپ جتنا عالم نہیں ہوں آپ پچھلے دو گھنٹے سے آپ کو اتنا تردد ہو رہا ہے کہ آپ اتنے لوگ لوگوں کے سامنے اپنے بارہ کے نام نہیں لے پا رہے ہیں سبحان اللہ یار کیوں اتنی شرمندگی ہے آپ کو ان بارہ کا نام لیتے ہوئے لیجئے ان کا پلیز نام مائک پہ آ کے کچھ بھی نہیں ہوتا مائک فری ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ شیخ صاحب دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتا دوں یہ حدیث اس وقت بھی تھی کہ جب بارہ امیر موجود نہیں تھے بارہ میں سے بارہ میں سے باقی کچھ کی پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی یہ حدیث اس وقت بھی تھی اہل سننا ولجما اہل الحدیث اس وقت سے اس کو مانتے آ رہے ہیں نام کا جاننا ان کے لیے بھی ضروری نہیں تھا کیونکہ نام تو پیدا ہونے والے کے والد صاحب رکھتے ہیں نام کا جاننا اس وقت بھی ضروری نہیں تھا اور امت محمدیہ بھی ختم نہیں ہو گئی یہ تو ایک بڑی تفصیل بحث آ جائے گی اس کے عزیز فکر میں آپ سے جو یہ بات سمجھے کہہ دی گئی ہے کہ آپ نے اس یقون اسنا اشرا امیرن اس نے اپنے اماموں کو بارہ اماموں کو اسنا اشریہ کے بارہ اماموں کو شامل کیا ہے اب آپ اس حدیث کا مزداق ان کو ٹھہرا رہے اس کا آپ بارہ امامیہ کا اس حدیث کا مزداق نہ ہونا تسلیم کریں اعلان کریں کہ یہ بارہ جو آپ نے سکے کریے آپ ہمارا سنیے گا آپ پہلے اعلان کیجئے پھر ذرائع سنیے گا اور اب آپ کو اب آپ کو یہ شرمندگی کیوں اس کو تم کرے کہ آپ کی اس حدیث سے فہم اور اس دلال غلط اور باطل تھا یہ تسلیم کرتے ہیں شرم کیوں آ رہی ہے کہو اعلان کرو پہلے اس کا اعلان ہوگا باقی باتیں بعد میں ہوں گے ان شاء اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایک منٹ بھائی میں صرف فون ایک سن لوں برائے مہربانی میں انشاءاللہ مائک پر ہی فون سننا چاہتا ہوں مختصر جی، السلام علیکم علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بیبا جی آپ کو ایسی باتیں جو ہیں وہ زیبا نہیں دیتی آپ دیکھیں کہ بے تعالی ہماری یہ آپ کے ساتھ ہمدردی اس بات کا کھلا ثبوت ہے کہ اللہ نے ہمیں کتنے حوصلے کے ساتھ نوازا ہے کہ ہم آپ کی ہر طرح کی کڑوی کسیلی باتوں کو برداشت کر رہے ہیں سب سے پہلے آپ نے وہ حدیث کا متن نہیں پڑھا پھر آپ مصر ہیں کہ جو بارہ آئمہ ہیں یہ حدیث ان پر فٹ ہوتی ہے اس پر آپ نے دلیل بھی پیش نہیں کی تیسری بات یہ ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ اپنے بارہ خلافا کے نام کیوں نہیں لیتے ٹھیک ہے بھائی آپ اسٹوڈنٹ ہیں سن تو لیں ہم کب کہتے ہیں بھائی اسٹوڈنٹ ہیں اب آپ کہتے ہیں بھائی آپ اپنے بارہ کے نام کیوں نہیں لیتے میں یہ سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں صرف بارہ کا نام لینے سے انکار نہیں کیوں کہ الگ ترتیب یک بعد دیگرے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہو عمر رضی اللہ تعالیٰ ہو عثمان رضی اللہ تعالیٰ ہو علی رضی اللہ تعالیٰ ہو حسن رضی اللہ تعالیٰ ہو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ہو اور امام المسلمین یزید رحمہ اللہ ان کے بعد الگ ترتیب یک بعد دیگرے جو عموی خلافہ ہیں ہم ان کو بارہ خلافہ الگ ترتیب تسلیم کرتے ہیں اور عموی دور تک اسلام اور مسلمان اپنے اصل مزاج پر بے ہی تعالی اللہ منہج نبوا قائم رہے ہیں اب سوال یہ جو آپ کے سوال کا جو مقصد ہے وہ برائے مہربانی ہمیں مقصد بتا دیں جی میں نے آپ کو نام بتائے ہیں ساتھ تو ماشاء اللہ بتا دیے ہیں ان شاء اللہ باقی کا بھی انکار نہیں ہے ہم اس بات سے ڈرتے ہیں کہ آپ گالیاں نہ دیں جیسے ابھی آپ جی جی سات تک بتائے ہیں باقی انشاءاللہ جی باقی آج ہی بتائیں گے ابھی بتائیں گے اللہ کی توفیق سے پھر آپ نے یہ الزام لگا دیا کل بتائیں گے پرسوں بتائیں گے ترسو بتائیں گے جی انشاءاللہ اللہ کی توفیق رحمت سے لیکن جو ابن داود بھائی نے آپ سے سوال کیے ہیں انشاءاللہ آج ہی بتائیں گے ابھی ہی بتائیں گے صرف آ, آ, میرے کچھ ریلیٹو ہیں وہ آئے ہیں میں پندرہ منٹ جو ہے وہ آپ بھائیوں سے رخصت چاہتا ہوں ابن داود بھائی سمیت جتنے بھی بھائی ہیں وہ اسی روم میں رہیں گے بیبا جی کڑوی کے سیلی کرتے جائیں تو ان کی برداشت کریں ٹھیک انشاءاللہ شاء پندرہ منٹ کے بعد اللہ کی توفیق رحمت سے بیبا جی میں اللہ کی توفیق رحمت سے اللہ کی توفیق رحمت سے پورے بارہ جو نام ہے وہ گنواؤں گا آپ کو ایک پھر آگے نام لکھ کر دو نام لکھ کر تین نام لکھ کر چار نام لکھ کر لیکن برائے مہربانی میں جو ہے جو آپ سے عرض کر رہا ہوں جی انشاءاللہ شاء الرحمان گنوائیں گے لیکن ہم جو ہے صرف یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو تقیہ کی چادر ہے اسے اتار پھینکیں اور یہ جو آپ طالب علم بن کر آپ نے اس حدیث کا معنی شیعہ کے بارہ آئمہ پر فٹ کر لیا ہے تو برائے مہربانی وہ بھی ہمیں بتا دیں میں انشاءاللہ شاء آپ کی آواز یقیناً سنوں گا آپ سخت لفظ کہیں آپ کو حق ہے لیکن اخلاق سے گری ہوئی بات نہ کیجیے گا جزاک اللہ خیر